مگر نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے یہ تو ہمارا حق تھا اور اگر ان پر کوئی مصیبت پڑ جاتی تو اس کو موسا اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار تھے ارے یہ تو خود ان کی نحوست تھی جو اللہ کے علم میں تھی لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں تھے